حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور سر کے بال انتہائی سیاہ تھے اس پر سفر کے اثرات یعنی گرد و غبار اور تھکن وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے پھر اس نے کہا اے محمد اسلام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی محمد اللہ کا رسول ہوں نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ کا جواب صحیح ہے پھر اس نے کہا اے محمد ایمان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر قیامت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے پھر اس نے کہا اے محمد احسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھے دیکھتا ہے اس نے کہا قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا جس سے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس نے کہا اس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا قرب قیامت کی علامتیں یہ ہیں لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی رحمت اللہ علیہ نے کہا یعنی عجم کی عورتوں سے عربوں کی اولاد ہوگی اور یہ کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے پیروں میں جوتیاں جسم پر کپڑے نہیں مفلس ہیں کھانے کو خوراک نہیں بکریاں چراتے ہیں لیکن پھر ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے تو فرمایا کیا تم کو معلوم ہے وہ آدمی کون تھا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے آپ نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے تم لوگوں کو تمہارے دین کی اہم باتیں سکھانے آئے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 63